اقبال وٹو صاحب میاں احمد یار وٹو صاحب میاں بابر وٹو صاحب اس عظیم اجتماع برائے ایس آل ثواب دے اندر شریک بھی نے اور سرپرست بھی نے اس عظیم روحانی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر صدر جلسہ اور مہمان خصوصی سید السادات پیر شریعت حضرت حضرت حضرت مفتی سید محمد مراتب علی شاہ صاحب جناب نو زیارت تو مشرف فرما رہے ہیں اور انہوں نے سید السادات پیر رہبر شریعت حامی حق و صداقت حضرت پیر سید محمد عارف علی شاہ صاحب پیر سید محمد قطب علی شاہ صاحب عارف والا شریف آپ تشریف فرما میاں صاحب مرحوم دی برادری دے معززین افراد مہمانان گرامی دے طور پہ بھی شریک محفل نے میاں محمد افتخار صاحب یہ پرانے ناچیز دے تعلق دار نے اور میاں معین خان وٹو صاحب ایم این اے میاں نور میاں نور الامین ناصر وٹو صاحب ایم پی اے چچر صاحب بھی ایم پی اے نے جتنے حضرات تشریف لے آئے ہو تمام سمے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان دوستانگ جی تین ربی شریف دی تیسری دی رات اور اس مبارک مہینے نسبت سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ المرسلیم وبارک شریف نال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تیاریاں ہر طرف روجتے نے نے اس اتفاق میاں صاحب میاں محمد یار وٹو صاحب اور سال سواب کا موقع او جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ماہ مبارک بنے دوستان گرامی کیونکہ اے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک مہینے وچ محفل نسبت چشن میلاد لیکن ظاہر بات نسبت نبوی نو ہر صورت ترجیح محفل میلاد کے ذریعے انہوں نے بخش کا بہانا جو ڈھونڈنے تو ناچیز چیز اسے ہی مناسبت اس وقت جناب نو ایک بے مثال نیا موضوع گوش گزار کرنا ہے وہ موضوع عالم اسلام واسطے حق دا پیغام بھی ہوئے گا اور مسلمان دے واسطے شمع ہدایت بڑھ جائے بہت ہی بنیادی مسئلہ میں چھیڑ رہا اس جلسے دے اندر تھے ضلع ضلع اکاڑے ضلع اکاڑے سیاسی عمائدین بھی موجود ہوئے تو ناچیر ایک ایسا موضوع ایویں بیٹھے بیٹھے سوچ کے تیار کیتا ہے او دا کچھ حصہ ملتان شریف اور راتی ضلع رحیم یار خان پیش کیا ہے اج میں مکمل جناب دے گوش گزار اس موضوع نو غور نال سماعت فرمانا ہے اللہ تعالی نے سانو دینی دنیاوی ہر طرح دی بصیرت عطا فرمائی انشاءاللہ العزیز اے پیغام اور اے موضوع جناب دے سامنے انتہائی جامع اور کامل ہوگا عنوان کیے اللہ مدینے کی ریاست مدینے کی ریاست کی سیاست اور مدینے کی ریاست کی سیاست اور جمہوری سیاست کا یا فرنگی سیاست کا فرق صرف اور صرف صرف اور صرف ایک ہی فرق ظاہر کروں گا فروق کثیر ہے لیکن سب فرقوں کے درپے ہونا قلت وقت اور تنگی وقت اس کا انکار کر رہی ہے لہذا صرف ایک فرق سمجھا گا دنیا اسلام واسطے جی میں آخیا ایک بہترین اور حقیقت دے مبنی پیغام ہونا ہے خصوصاً اس موضوع دی ضرورت مینو اس واسطے پیش آئیے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جگہ جگہ پر اس بات کا ارادہ کرتے ہیں تکرار کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست اور فکر اقبال کے مطابق بنائیں گے اور یہ دعوی بڑی شدت سے شدت سے عرصہ دراز سے کیا جاتا ہے پاکستان کی ریاست میں تو ناچیز کا فرض بن گیا ہے کہ اس حقیقت نو منظر عام تے کرے کہ مدینے کی ریاست کی سیاست کیا تھی اس کا کیا فرق ہے بنیادی فرق جمہوری اور فرنگی سیاستوں سے مدینے کی ریاست کی سیاست کا بنیادی فرق کیا ہے یہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ایک طرف وزیر اعظم صاحب نے دعوے دوسری طرف تازہ ترین چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ آسیا آسیا عین الف عین الف آ عین الف آ سواد الف مادہ کے ساتھ نہیں سین کے ساتھ نہیں وہ اللہ کی پیاری ولیہ کا نام تھا جو جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنے گی حضرت آسیہ امرات فرعون فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ پاک جس دے قریب کدی نہیں سی جا سکیا اللہ تعالی نو اللہ تعالی نے فرعون دے گھر وچ بی بی آسیہ نو حضرت موسی واسطے تو وہ آسیہ ہیں اور یہ آستیا ہے آسیا کا مانا ہوتا ہے نافرمان فرمان فیصلہ کر کے اقراری اعترافی مجرم چھوڑ دینا اور غازی ممتاز جیسوں کو پھانسی لگا دینا اور اوپر سے دعوے کرنا چیف جسٹس صاحب کا یہ دعوے کرنا یہ میرے پاس ان کا فیصلہ ہے میرے ہاتھ میں میں نے اس فیصلے پر ہاشیہ چڑھایا ہے ان شاء اللہ اس فیصلے پر مکمل تفصیلی رد اور جواب پیش کروں گا بارہ ربیع الاول تیرہ کی رات لاہور پنڈی سٹاپ اسٹاف پر کب کا کی رام رام رام انشاءاللہ الرحمن میرا اے موضوع چیلنج نال ہوئے گا اور وہ رد بھی چیلنج نال ہوئے گا ادھر چیف صاحب ادھر وزیر اعظم صاحب دونوں دے بیانات جڑے دعوی اسلام کے نال نے وہ ناچیز مجبور کیتا ہے اس موضوع لان دے اور اس جواب دین دے اگر وہ چڈ دیتے تو ان چڈ دیں جیویں حقیقت چھڑایا گیا ہے اور وزیر اعظم صاحب بھی جو کر دے جیویں پچھوں یورپی پروگرام ہوتا ہے تو مطابق منصوبے چلتے نے اوی چلتے تو اسی طرح کا دعوی رکھ دے تو میں کدی زبان نہیں کھولنی اصا مجبور اس لیے ہونے ہاں جس لیے غیر اسلام کو اسلام بنانے کی کوشش کی جائے بس اگر ادھر سے ایسے دعوی باطلا نہ ہو تو ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ شاء اللہ جوابات صادقہ کی کوئی ضرورت نہیں اگر ادھر سے دعوی باطلا نہ ہو تو ہماری طرف سے بھی جوابات صادقہ شافیہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوگا لیکن کیا کرے میں خطا کار نہ تھا تو نے خطا کار کیا چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے دا آغاز اشہد اللہ وحدہ لا شریک وقد اشہد محمد کلمہ شہادت سے کیا اور سفر نمبر دو پر کلندر اقبال کا شیر پیش کیا کہ محمد سے وفاتور نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں تیسرے صفحے پہ لکھا مند درجہ بالا کلمہ شہادت جو اسلام کی روح ہے تیسرے صفحے پہ لکھا مندرجہ درجہ بالا شیر سے علامہ محمد اقبال جو ایک مشہور رہنما تھے اور پاکستان کے روحانی باپ مانے جاتے ہیں لفظ لیکن افسوس ہے پتہ نہیں اس روحانی باپ نے اس ملک نال کیڑا ظلم کیتا ہے کہ او دا دن منانا ہی چھڈ دیتا ہے بیچارے ابا کہے کہ کسی دی بےزتی کرنا میرے خیال میں بڑی عجیب شے ہوندی ادھروں تے کہنا ساڈا ابا ہے پاکستان دا روحانی باپ ہے اتو دن نہیں بند کر دینا مناونا او کسی اج تک غور کیتا ہے نو نومبر کا دن کیوں چھوڑ دیا گیا چشتیوں نے اقبال کا جب سے صحیح رخ پیش کیا ہے حکومتوں کو لالے پڑ گئے عجیب کہانی ہے گستاخ رسول چھٹیا جاوے اور فیصلے دا آغاز ہوئے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں جی ہوں جوک در جوک تشریف لیا نا بارہ ربی والے جلسے دے اتنے لاہور میں تشریف لیا پورے ملک تو انشاءاللہ العزیز دوست احباب تشریف لیا گے تے بڑا کڑاکے دار موضوع ہے ذرا غور سماج فرماؤ ہائے ہائے ہائے ہائے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بہانہ بنایا بہانے تو صاحب بنائے ہیں چھوڑنے کے حقیقت میں چھوڑنا تو کسی امر کسی کا امر تھا بچے نہیں یہ سارے بچے نے اسی اصلے نہیں اولی نہیں چار سکنے چارنے روزانہ چارنے تو میں این گل کرنا چیف صاحب نے کہا آس دیا وہ تو بیوی کہتے ہیں نا ہاں جی بی آسیا بیوی چلو ان کی بیوی ہے آسیا بیوی کا اعترافی بیان ما ورائے عدالت تھا یہ بہانہ بنایا افسوس علم و شعور کے فقدان اور بحران پر یار اس قدر علمی شعور ختم ہو گیا یار یہ کیا لفظ ہے کیا انہوں نے اتنا نہیں سوچا کہ اس کا اعتراف تو محمد امین بخاری انویسٹیگیشن کے ایس پی کے سامنے تھا اور وہ انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ ایک حکومت کا ایک علیحدہ شعبہ ہے پولیس انتظامیہ کا وہ ہے ہی تحقیق کے لیے انویسٹیگیشن کہتے ہی اسی کو ہے تو جب تحقیق کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر ہے اس کے سامنے جس نے اقرار کیا وہ ماں برائے عدالت کیسے ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ پولیس ہے اور پولیس بکاؤ مال ہے اور یہ چیف صاحب نے کہا ہے چلو اگر سارے پولیس والے بے زمیر ہو کر رہ گئے ہیں اور کسی کے منہ میں اتنا زبان نہیں کہ وہ کچھ جواب دے سکے تو یہ ناچیز چشتی ان کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے جواب دیتا ہے وہ دے دیا جواب اسی بولے جان کے سبحان اللہ ادھر دیکھو اگر وہ کہتے ہیں پولیس والے بکاؤ مال ہیں وہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو میں کہتا ہوں حضرت اگر پولیس انتظامیہ انویسٹیگیشن کے ایس پی تک بکتی ہے تو کیا یہ دنیا کو معلوم نہیں کہ جج بھی بکتے ہیں پولیس والوں سے پوچھو تو کہتے ہیں جج بکتے ہیں ججوں سے پوچھو تو کہتے ہیں پولیس بکتی ہے ارے ہم کہتے ہیں تم سارے ہی بکو مانو تم دونوں ہی سچے ہو ہم دونوں کی تصدیق کرتے ہیں ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے ہم نے کسی کو جھوٹا نہیں کہا اگر کہیں کہ سارے جج بکاؤ نہیں ہوتے تاکہ حضرت اپنا استثناء صحیح کرے تو میں ساتھی یہی کہوں گا کہ سارے پولیس والے بھی تو نہیں ہوتے اگر طاقت دی گل تو اگر صداقت دی گل تو وہ ہمارے پاس ہے اور چیز ہے وہ فرونوں کے پاس ہوتی ہے کرتے ہیں فرون فرونیات لیکن اللہ کے فضل سے میلاد والا جب سے تشریف لایا اس نے ایسے غلام قیامت تک بنانے ہیں جنہوں نے ہمیشہ صداقت کا جھنڈا بلند رکھنا ہے اور عجیب بات ہے میاں صاحب ذرا غور فرمانا یہ ناچیز کے آگے جانا جملے انشاءاللہ آپ کو سیاست میں کام دیں گے غور فرمانا میں سارے فیصلے پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا نہ یہ میرا موضوع ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار گستاخ رسول کو اعترافی مجرم کو چھوڑنے کا کام اور کی محمد سے وفا تو نے سے شروع کرنا یار یہ کتنا ظلم ہے یار کیا اس کو محمد سے وفا کہتے آشے کے رسول ممتاز قادری کو آصف کھوسا اور یہی کابینہ مل کر پھٹے لگا دے اور ایک ملونا کو چھوڑ دے اور پھر کہے کہ محمد سے وفا تو اگر وہ اقبال پڑھتے ہیں تو میں بھی اقبال پڑھنا شروع کر رہا ہوں ذرا زمل سوچ کو سڈا کلندر اقبال یہو جہ حالات ویکن دیا آپ ویخ رہے سن فرما نے کسے خبر تھی کے لے کر چرا گے مستفی کسے خبر تھی کے لے کر چرا گے مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی سڈا کلندر اقبال فرما ہے ان شاء اللہ انہوں دن منا چڈ دتا ہے اصا چشتی مناو گے کیوں میں اقبال کو اپنا سیاسی روحانی دونوں طرح کا پیشوا مانتا ہوں مزید وضاحت اگے کرا گا سڈا کلندر اقبال فرما ہے کی پتا سی مسلمانوں مسلمانوں کے اتنے ایسا دن بھی آئے گا جیڑا نور جیڑا چراغ جیڑا دین سونا نبی لے کے آیا ہے وہ ابو لہب کے ہاتھ چ آ جانا ہے بول اور سڈا کلندر اقبال فرما رہا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی پولا بھی نبی دے دین دا چراغ ابو لہب دے ہاتھ جا جاوے گا جڑے جڑے دین دے چراغ نال محمد کریم مسلمانوں دے گھر انساناں دے گھر روشن کیتے سن ابو لہب انہیں اسے چراغ نال اسے دین نال اسے چراغ نال اسے دین نال مسلمانوں دے گھر سالنا شروع کر دے گا بولو مرے تین پتا لگا اور کی کہہ گیا ہے آدھا یار یہ بھی وقت آنا سی کسی نو کی پتا ان وقت آنا سی کہ مستفا دا چراغ لے کے ابو لہب نے جگے ساڑنے سا تو خود سمجھدار ہو جلا اکو چراغ جھگا روشن بھی کر سکتا ہے جھگا ساڑ بھی سکتا ہے اگر سجن دے ہاتھ آوے تے روشن کرتا ہے دشمن دے ہاتھ آوے تے جاتا ہے دیوا ہے ہے ہے نا نا نا دیوا چراغ چارگ چراغ نو اگر گھر دے ویڑے وچ جا رکھو کمرے وچ جا رکھو تے گھر روشن ہو جائے تے اگر بسترے لب کے بستر لب کے نال چلاؤ پورا جگا سڑ جانا بولنے نہیں اقبال فرماندے نے ہوئے میں حکیم ہاں ہائے ہائے تھانو خبردار کر رہا ہاں، مسلمان وہ جھلے نہ بنے آج ہر منہ نبی دے دین تے کلمے دی انہوں مسلمان نہ سمجھا جے کسے ویلے دین دی گل ابو لہب بھی کرے گا گل دین دی کرے گا دین نو برباد کرن دی خاطر منافقانہ رویہ اختیار کر کے اقبال فرماوے نے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی سے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی ذرا بولو چی آگے یہ سمجھ میں تیرے تو سوال کرنا گستاخ رسول نے توڑے چیف صاحب نے کہا چیف صاحب نے کہا میں نے اردو میں اسی لیے لکھا ہے تاکہ پڑھو جرا کرو حالانکہ کورٹ کا فیصلہ انگلش میں لکھا جاتا ہے انہوں نے دعوت مطالعہ دی ہے تو انہوں نے جب دعوت مطالعہ دی ہے تو ہم بھی مطالعہ کر کے جواب پیش کریں گے آج تک ان کو کسی نے جواب دیا نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہاں جی یہ واسطے دو چیزاں چاہیے ایک علم ہو ایک گردا ہو گدڑ نے کی جواب دینا ہوئے اور گدڑ کا کی کام ہے انشاءاللہ العزیز ناچیز جواب دے گا اور علم نال جواب دے گا وہ کلا ہکے بکے ہون گے وہ چشتی میں اگلے دن تقریر تے گیا نا مرولے شریف میں تھوڑی جی آئین کی گل کی تھی ایک وکیل بیٹھے کہتا ہے مولوی آ کے وکیل آ میں کیا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ نہ میں مولوی تے نہ وکیل میں تے فقیراں دے در دا غلام ہاں میں روایتی مولوی بھی نہیں تو وکیل بھی نہیں وکیلوں واسطے اکبر ہی جو فرما گئے نے وہی موضوع ہو سکتا لو سجنا موضوع بیان دا سبب علت بیان کر دیتی ہے میں موضوع ہونا چاہنا وا بنیادی فرق دسنے مدینے کی ریاست مدینے کی مدینے کی ریاست کی سیاست کیا تھی بنیادی فرق فرق سہ صرف ایک دسنا چاہنا دس دیا مدینے کی ریاست کی سیاست کی بنیاد یہ تھی توجہ کہ اسلام کے علاوہ یہ موٹے لفظ سمجھ لو اجمال ہے پھر آگے تفصیل ہوگی دلائل بعد میں ہوں گے یہ دعویٰ ہے مدینے کی ریاست کی سیاست کی بنیاد اس بات پر تھی کیا کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں لیکن پھیل نہیں سکتے جو اے کاش کے اصا جٹا کو دنیا سبق پڑھ لیں گے جٹ جی بندے دیسی جی بندے ولاسی میرے تو انج بجتے نے جی کھوتا ٹیچڑیا مار جٹ دیسی جی بندہ اللہ دے فضل لال جیڑی بولی آخو میں وہی بولا ہائے ہائے توجہ ہے جب عشق سکھاتا ہے خود آگاہی واہ وکلندرا جب عشق سکھاتا آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی مدینے پاک کی ریاست کی سیاست بنیاد یہ تھی دوسرے مذاہب اسلام کے علاوہ اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں لیکن پھیل نہیں سکتے دوسرے لفظوں میں رہنے کی اجازت ہے تبلیغ کی اجازت نہیں اشاعت کی اجازت نہیں پھیلنے پھیلانے کی اجازت نہیں اسلام کہتا ہے باطل رہ سکتا ہے لیکن باطل پھیل نہیں سکتا خدا سونا خداس فرماندہ ہے ابلیس ابلیس ابلیس میں پیدا کی میں رکھا گا مگر ابلیس ہاں، خیال کری ابلیس تین میں مہلت دیتی ہے تو منگیا سی ان ہرنی الا یوم یبعثون توجہ مسلمانوں منگی سی قیامت تک کاستے رسی لمبی نہیں کر کر ہے پروردگارا اس نے کیا دیتی پر کینڈیج رہنے مت تو آنکھیں میرے حکم میرے ملک میرے ملک شریک ہونا شروع تو آنکھیں میں بھی حصے دار بنا مناسا سے کہا سیک گل حق ہے یا غلط اللہ تعالی کیوں فرمایا فخر رب نے کیوں فرمایا نکل جا ابلیس نہیں کی فرمایا بولو اے بولو بولو کی فرمایا رب نے نکل جا کدھر کتوں کڈیا کدھر لیا شاہ جی کبلا غور توجہ اگر لطف نہ پیسے واپس ذوق لال بولو رب نے پکی گل ہے سب تو سنیا جے لیکن نکتا چشتی دا سنو ہائے ہائے ہائے ہائے رب نے فرمایا نکل جا نکل جا نکل جا کدھر نکل جا کتھو نکل جا اتلے بچوں نکل جا اتلیا بچوں نکل جا سال ساف میں چلا جا تھلے والے میں چلا جا اتلے بچوں نکل جا میں چلا جا والے کی مطلب قدرت نے فرمایا اتلے یعنی حکومت والے نہیں آ سکتا سکتا توجہ ہے میں بالکل جی بالکل دوبارہ دینا توجہ ہے ذرا بات قرآن کی ہے بالکل قطعی یقینی ہے میں یہی دوہرا میں میاں صاحب یہی دوہرا رہا پھر لیکن تھوڑے سے اضافے کے ساتھ بات قرآن کی ہے فخر رجیم ابلیس نکل جا مقبولہ میں شامل نہیں ہو سکتا لہذا رب نے کی دسنا چاہتا سی رب فرما چاہتا سی تتلیا نکل جا تھلے والے میں شامل ہو جاؤ کی مطلب رب دسنا چاہتا سی او ابلیس آ تو کافراں دا سردار ہے منکراں دا سردار ہے دشمناں نے اسلام خدا دا سردار ہے تینو میں اتلیا وچ نہیں رہن دیندا تھلے دے وچ شامل ہو کی مطلب تیری حکومت نہیں چلے گی تو حکومت حصہ نہیں پا سکے گا اتلا کم میرے کول رہے گا تو صرف ریا بن کے گزار سکے گا کدی نکتا سنیا جی سچی بولیا جی وہ نکتا سنیا جی کدی اچھی بولو یار کی گل ہے آخر سونے بیان بھی طریقے انداز نے جو ایڈا زور لائیے ہی بے زور ہو کے جاؤ کوئی تک بڑھ گل نو سنن دے ہمیشہ طریقے ہوندے نے ہاں جی ہوں ہاں نہ کرے تے کسے والا آسا بند کر چھڑدا ہے توجہ ہے آگے یہ سمجھ ایتھے ہوں اور بھی اشارہ مارنا وچ اللہ نے فرمایا انک رجیم تو مردود ہے میں پہلے آ گیا سا تو مقبول نہیں مردود ہے ادھر ویخ رعایا دی گل ٹالی جاندی ہے حاکم نو من حاکم دی گل نہیں ٹلدی حاکم دی مننی پیندی ہے او دی مقبول ہوں دی ادھر مردود ہو سکتی او دی مقبول ہوں دی ادھر مردود ہو سکتی اللہ نے دسیا کافرا ابلیسا تو صرف اور صرف ریا رہ سکنا حاکم نہیں بن سکنا بولو اے پورے آیا بن سکتا ہے حاکم نہیں اسلام فرما ہے میں حق ہاں۔ دوسرا بات میں اللہ دا دا ہاں۔ او ابلیس ہے لہذا پھیلن دا حق پھیلاون دا حق اسلام نو ہے کفر نو نہیں کفر رہ سکتا ہے لیکن کینڈے بولو مرو پھیل نہیں سکتا تا کر کے تا کر کے جنا حکم نہیں آیا مکے مدی نے کفر بھی ہے سی یہودی بھی ہے سن عیسائی بھی ہے سن مشرق بھی ہے لیکن کوئی مذہب پھیل نہیں سکیا پھیلیا اسلام ر جنا چر سونے محمد نے اعلان نہیں فرمایا جنا سونے نے اعلان نہیں کیتا توجہ سنگیو جنا چر کریم آقا نے اعلان نہیں فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب لا یجتمع دینان فی العرب عرب کے اندر دو تین جمع نہیں ہو سکتے یہ محمد عربی کا عرب ہے دو تین عرب میں جمع نہیں ہو سکتے جب تک یہ اعلان نہیں کیا رسول اکرم نے جب تک کہ یہود نسارا کو عرب کے جزیرے سے نکالنے کا اعلان نہیں فرمایا اس وقت تک یہود رہتے تھے لیکن پھیلتے نہیں تھے سونے نے نت پا کے رکھی توجہ مرو ذرا اونچی بولو میں میں آخو تو اتنے گل کر دیا وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں بہت علم والے بندے نے سارے وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں میاں صاحب کیڑی پارٹی دے میری تو خیر خبر کوئی نہیں اچھا چلو کہ دوسرے ہوتے تو تا میں ٹھوک کے بیان کر رہا ہوں گل ذرا سمجھا جی وزیر اعظم صاحب بہت تعلیم یافتہ بندے نے پہلی مرتبہ سانو اے روشن خیال اور صاحب علم بندے راہبر رہنما لبے نے پہلا پاکستان محروم رہا ہے آپ اتنا علم تو رکھتے نے کہ صدر ممنون صاحب پڑھا رہے تھے حلف نامہ انہوں نے کہا پڑھیے خاتم النبیین تین چار مرتبہ پڑھانے کے بعد حضرت نے جو صحیح جملہ نکالا منہ سے وہ تھا خاتم النبی بیٹا ذرا اٹھ پو گے بیٹا آپ کی کتنی عمر ہوگی آٹھ سال کی قریب ہوگی دانت دکھانا نو دس سال کے ٹھیک ہے نو دس سال کے اچھا ماشاء اللہ جی بیٹا آپ کو اگر پڑھائیں خاتم النبیین آپ پڑھ سکیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح پڑھے تو ادھر میرا بچہ ہوئے اور نہیں ویخ لا ویخلاسا اس ملک چ بیٹھے ہاں جس ملک دے اندر ستر سال دا کھانگڑ بھی روزے اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں روز قیادت کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے بھی بولا بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم مولویوں کو شعور سکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا مولویوں کو شعور سکھانے کا یہ ہم پہلی مرتبہ ہی سوچ رہے ہیں بلکہ آپ نے کہا قوم کی بہتری کسی نے کبھی نہیں سوچی یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مسٹر جنا تک یہ سب لانتی تھے حضرت ہی رحمتی نکلے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں مسٹر جناب میرے قائد ہیں یار قائد نے بھی کبھی نہیں سوچا خیر کی خیر خدا جب عقل خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے ذرا بولو سبحان اللہ آ میرے دوست گستاخی نہیں کر سکتے بے ادبی نہیں کر سکتے کیوں دل بڑے نازک نے پتھر ورگے دل نے ٹوٹ چھتی پتھر دل نے تھوڑی جی ٹھیس نال ٹوٹ جاندے نے اس واسطے میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہنا کہ ساڈا فخر نال سر بلند ہو گیا ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی تمام تر تقریر جو ہے وہ پورے دنیا میں شائع ہو گئی ہے اور پہلی پہلے دن ہی میں نے سن لی تھی تو انڈیا کے پاس بھی ظاہر بات گئی ہوگی تو وہ بھی سن سن کر کمال ہے داد دیتے ہوں گے کہ پاکستان میں اگر وزیر اعظم آئے ہیں تو اب آئے پتر ابھی تھوڑا عزیز ہے بچہ عزیز ہے ابھی اچھا یہ بھی بتیجا کی کنی سال عمر ہے یہ بھی وہ برا ہی توجہ ہے دسو میں اس آئین پہ حیران ہوں جس آئین میں اتنے لا علم بندے کی بھی گنجائش ہے یار ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے ایم اے کے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتا تو دوسری طرف یہ کہنا میرے خیال میں کوئی ضروری نہیں سمجھا گیا کہ حلف نامہ تو پڑھنا جانتا ہوں میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سمجھا تھا گلی ڈنڈا کھیلنا ہے وزیر اعظم صاحب گلی ڈنڈا کھیلنا اور ہوتا ہے اگر کسی کو حلف نامہ نہ آئے تو بس میں پھر یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس فضائی مخلوق پہ قربان جائیں اگر گرانے پہ آئیں تو جس کو مرضی گرا دے اگر اٹھانے پہ آئے تو جس مرضی اٹھا دے میرے خیال دے اتھے وزیر اعظم صاحب دی زبان شریف ضرور کہندی ہوئے گی میاں صاحب دی زبان ہے سنا دیا لطیفے دی گل ہے آر فتری میاں صاحب دی گل وزیر اعظم سرکار دا لو لو بولدا ہونے خس خس جنا قدر نہیں میرا خس خس جنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں او میں گلیاں دا روڑا پورا تے محل چڑھایا سائیں جو بولو سبحان اللہ دوسری سورج سنانا یہ ہوئی خس خس قدر کدر میرا خاص قدر نہ میرا او میرے صاحب نو وڈیاں یہاں میں کرکٹ دا روڑا کو میں کرکٹ دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا گل چل نکلی بات سے بات نکل جاتی ہے ایک اتنے لطیفے کی گل کر کے پھر اگے چلنا کر دیا وہ سواد آ رہا ہے کہ نہیں سچی دسیا جی ہر گر جاننے ہاں ہر رنگ جاننے پر رحنا فکیریت پسند کرنے اور سجنا ویخ شیر بگیار لومڑی تین کیتا اتحاد کیتا اتفاق کیتا شکار کھیڈنا کٹھے کھیڈنا تین ٹر گئے تین جانور شکار کیتے تین جانور شکار کیتے ایک جنگلی گدا جنو زیبرا نے جڑا حلال ہوں جنگلی گدا جنگلی گدا جنو کہندے کہ زیبرا جڑا حلال ہے توجہ ہے اب بولو مرو ایک جنگلی گا ایک ہرن ہرن ہرن ہرن تیسرا خرگوش ونڈن دی واری آئی شیر صاحب لے کے آؤ بگیاڑا ونڈوئے انہیں آخیا سردار جی شیر صاحب اصل بادشاہ صاحب اسٹیبلشمنٹ صاحب جنگلی گدا تڈا ہرن ہرنڈا خرگوش لومڑی دا حصہ بقدر جسا ختم ہو گیا دلیل بھی دے دیتی انہیں کہ ایویں ہی بننا چاہیے شیر نو گسا لگا انہیں ماریا پنجا آندرا کٹ گیا سٹی اگلا دن ہویا شکار تین آئے ہوں گئے شیر صاحب لومڑی صاحب شکار کر کے تین پھر لیا لومڑی نو آخیا ذرا کے وے اس آخیا صاحب بہادر صاحب بہادر اے خرگوش جناب دا صبح دا ناشتہ دوپہر دا کھانا دوپہرا تا جا جنگلی گدا جناب دا شام کا خوراک شام دا کھانا ہے وہ کہندا لومڑی اے دس ای فیصلہ کتوں سکھا اگو کہ بگیار دیا آندر تو سکھا بگیار دیا آندر تو ہے جسل بگیار پیا سی زخمی ہو کے نا نال گزری تے آندی تند رتیا موسیا پیر رتے ہوئے پائے نا رتیاں موسیا والیا بادشاہ کچہری جی، منہ ذرا سمجھ کھول کے بولنا ایتھے صرف اینی گل جی میں قسم و ذات دی کر کے آنا ہمیں پتا ہے حکومتوں کی ترتیب کیا ہے عوام پر ہوتی ہے جمہوریت عوام پر ہوتی ہے جمہوری حکومت جمہوری پر ہوتی ہے فضائی حکومت جی فوج کی حکومت اور فوج پر ہوتی ہے امریکہ برطانیہ کی حکومت یہ ساری سی بات ہے اگر اس کو طول دو تو قصہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اختصار کرو تو اتنا سی بات ہے بات سمجھنا ذرا بات سمجھنا جڑا سابقہ وزیر اعظم سی نا وانڈ کیتی سی اوہی اور آگیا چکو ہے سٹو اندر چلو ساڈے وانڈ کرنا اپنی مرضی تو ہو میں اگلے شکار بابے ہوئی سیانے ہو گئے انہیں آخیا سرکار دار ہی تنا فنا فنا اتحاد نقطہ ہے وحدت ہے دئی ختم ہے اُن ہال تک جڑی کھچ ترو ہوں یہ اس کا یہ بہتا ادھر جانا نہیں چاہتے تاکہ گل چیک نہ آ ذرا چی بولو سبحان اللہ او سجنا زمن بعد آ گئی دلیل دے رہا سا مدینہ جنا چیر کافر رہن کی اجازت سی کافر رہن مگر تبلیغ نہیں کر سکے تا کر کے اسلام پھیلیا ہے کفر مکیا ہے بولو مرو اگر پھیلن دی اجازت انہوں نے بھی ہوں نا تو پھر مکے مدینے چ ہور مذہب تین دستا لیکن دستا ہو بول نہیں سچی دا میاں صاحب عجیب بات کرنے لگا ہوں موضوع کے حوالے سے جی مناسبت میں رہوں گا عجیب بات ہے دیکھو میرے خیال میں یہ ان بدی باتوں میں سے اسلام کی جس کو ہر مسلمان جانتا ہے کیا کہ اسلام رہنے کی اجازت دیتا ہے پھیلنے کی اجازت تبلیغ صرف حق کی ہو سکتی ہے باطل کی اسلام دے بدیہیات وچ اینو یعنی ہر مومن جاندا ہے کہ نہیں جاندے سچی دسیا جو تسی تہاڈا اسلام کافراں نو اپنے دین پھیلاون دی اجازت دیندا ہے یار آخر تسا بھی مسلمان لوگ بیٹھے ہو اور سن دیو سمجھ دیو یار نہ ایک گواہی گج کے دیو کہ کیا کافراں نو دے دین پھیلاون دی اجازت یعنی او مسلماناں نو دعوت دین اپنی طرف نہیں دا اجازت نہ اسلام کہہ ہے نو تبلیغ اسلام کر سکتا ہے مسلمان نو تبلیغ کافر نہیں کر سکتا اگر اگر میں اس موقع پہ شاہ جی کبلا منطق کا منطق کا قیاس جدلی چلاؤں دلیل جدلی منطق کی پیش کروں تو کر سکتا ہوں کر دیں اگر آپ کردیا سونے اور سجڑوں ادھر ویکو صرف علماء کے لیے بات کر رہا ہوں دلیل جدلی وہ ہوتی ہے جس میں مسلمات اندر خسم ہو ایسے ہوتا ہے شاید میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اسلام دوسرے مذہبوں کو بھی برابر کا شریک رکھتا ہے یہ لفظ یہ جملہ یہ انتہائی کافرانہ جملہ ہے میں ایمان سے کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں یہ کہنا کہ اسلام دوسرے مذہبوں کو برابر کا حق دیتا ہے جو یہ بات کرے وہ اسلام سے دیکھو ادھر دیکھو میں جدل چلاتا ہوں جدل شاہ جی جدل چلاتا ہوں اور مسلمانوں ادھر دیکھو حکومت پاکستان اور یورپ کہتے ہیں پولیو والا بندہ پولیو جانی یعنی جی لنگڑا اپاج ہو ہے وہ بچہ رہ سکتا ہے لیکن پولیو پھیلا نہیں سکتا فورن روک تھام کے لیے ہر ہر جگہ پولیو پلایا جائے تاکہ پولیو پھیلے نہیں ایک بیماری اس کے پیچھے کیا اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہے یورپ کے اور پاکستان کے اور باقیوں کے وہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پولیو کو رہنے کی اجازت ہے پھیلنے کی نہیں اور مسلمانوں اگر ایک بیماری رہ سکتی ہے کسی مریض لیکن پھیل نہیں سکتی جلیا سارے بیماریاں دا پیو بیماری کفر ہے اسلام رہ سکنا ہے پر پھیل توجہ ہے سنو میں منتق انج پڑھانا جاننا اللہ دے فضل نال کہ میں ارستو دی لکھی منتق جیڑی ہے نا میں او دی ائی ہی کر لینا اگر کسی نو منتق دے تے ناز ہو نا میرے کول آوے جے میں منتق دے مسائل دے رگڑے کڈ کے تے لتاں باواں وکھریاں نہ کر دیا میرا ناک وڑ جائے شیر مردوں سے ہوا بے شاید تحقیق دہی شیر مردوں سے ہوا بے شاید تحقیق دہی رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ساتھی گل سمجھو گل سمجھو گل سمجھو ذرا توجہ ہمارے چیف صاحب آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں ہمارے چیف صاحب نے ایک عذر یہ بھی پیش کیا کہ کیونکہ پولیس جو ہے وہ بکاؤ ہے لہذا مقدمہ مشکوک ہو گیا ہے بات سمجھنا اور کسی کو کسی کو قتل کی پھانسی سزا دینے کے لیے قطعی اور یقینی ہونا ضروری ہوتا ہے تو میں نے کہا حضرت اس کا مطلب ہے پھر تو سارا نظام بدلنا پڑے گا آپ کے سابقہ تمام فیصلے قتل کے جتنے ہیں وہ سب شک کی بنا پر مبنی ہے شک پر مبنی ہے یقین نہیں کیوں کہ فیصلے سب سے پہلے کیس آتا ہے پولیس کے بعد جو ابتدا ہے اس کو تم نے مشکوک کر دیا یار بولو دے صحیح یار بولو دے صحیح یار تم نے کہا تھا اگر قتل کا فیصلہ دینا ہے تو یقین چاہیے تو بتائیے جس کی ابتدا شک ہو اس کی انتہا یقین کیسے ہو سکتا ہے یار بول دے نہیں جی او میں ایتھے منتے کور کھولا شاہ جی قبلہ کھول لیا لو پھر بھی سواد ویک لو اوے منتے کے شکلا دلیل دلیل جڑی ہوندی ہے نا دلیل جڑی کسے دعوے تے دے دیئے اودیاں شکلا ہوندیاں چار شکلا بن گئیاں شاہ صاحب سمجھ دین شکلاں دا نتیجہ ہمیشہ ادوان اور اخص کے تابع ہوتا ہے ایویں شاہ جی کی مطلب کی مطلب دو مقدمے وچوں جڑا گھٹیا ہونا ہے شکل دا نتیجہ اوہی آوے گا گھٹیا وچ گھٹیے گھٹیے دو جملے ہون تے نتیجہ گھٹیا ہونا ہے دوویں ودھیے ہون نتیجہ ودھیا ہونا ہے تا کر کے کہندے نے اگر ایجاب و سلب مل جائے تو نتیجہ سالبہ ہوتا ہے اگر جزیہ اور کلیہ مل جائے تو جزیا ہوتا ہے کیوں جزیت اور سلب یہ دونوں ادون اور اخص ہیں گٹیے ہیں لہذا نتیجہ گٹیے کے تابع ہوتا ہے ادھر یہ قانون ہے ادھر چلو آگے جب صنعت خمس کی بات آتی ہے تو وہاں پر پانچ قیاس برہانی علی خطابی شہری سبستی یہ چار پانچ جو دلیلیں ہوتی ہیں ان میں سے توجہ سب کے مقدمات یقینی چاہیے برہانی برہانی اس وقت بنتا ہے سارے مقدمات برہانی ہوں اگر اوپر والی دلیل اعلیٰ اور ادنا دلیل دونوں دونوں اگر کے اجزاء مل جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے پتا ہے پھر کہتے ہیں جی ادنا کا نام لے جائے گا برہان برہانی دے نال ایک ہو جملہ تھلے آ جائے جدلی دا تو کی مل جانا ہے پھر برہانی نہیں رہے گا بڑی بیٹھا ہے توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ وہ اسی منطقی قاعدے کے مطابق حضرت اس کو نہ یورپ ٹھکرا سکتا ہے نہ کوئی ٹھکرا سکتا ہے کیوں ارستی ارستو نے بنایا تھا اور یہ متفق علیہ علوم حقیقیہ میں سے شمار ہوتا ہے ایسے ہے اسی اصول کو سامنے رکھو شکی شکی باتیں اور بعض یقینی باتیں جب مل جائیں گی تو سارا ہی شک شمار ہوگا سارا ہی جسے پولیس ساری مشکوک ہے تو اتو جج بھی مشکوک نے ہوں چیف جسٹس صاحب نو تے اص من لیا کہ اے ہے امام جعفر صادق سرکار نک دی وکے نے نک دی جھکے نے ہائے ہائے ہائے ہائے آپ ولایت کبرا تے مقام تے بیٹھے نے داتا علی حجمیری جیسے دے مقام تو بھی بھی بھی اتار لائے نے چلو مان لینے ہاں۔ پوچھو سرکار سارے لیا سپریم ہے ہے ہائی کورٹ سیشن بھی ہے بھی سارا نے فرمانے جے جتھے جتھے شک ہوے اتنے فیصلہ نہیں ہو سکتا مطلب یہ نکلیا جی ہو قتل فیصلے ہوئے نے وہ تو ڈنڈ لا دی وہاں اٹھائے مسلمانوں جنہوں نے قتل دے فیصلے ہوئے پے نے چشتی ایک طریقہ دس ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس اپیل دائر کرے اور آپ ثابت کرے پولیس بکا ہے یہ آپ نے کہا ہے سر پولیس بکا ہوا ہے یہ آپ نے کہا ہے جج بکا ہوا ہے یہ سارے جج نے کہا ہے پولیس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بزرگ بکاؤ ہے ان سے پوچھتے ہو تو یہ وہ کہتے ہیں یہ خبیص بکاؤ ہے سڈیا حکومت کا بکاؤ ہونا سارے معلوم ہے کہ پیچھو کون ہے جتنے بیٹھا سادہ کلندر فرما شریک کے حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے شریک کے حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک ادھر دیکھو ہماری غلامی کی داستان تو حساس اداروں نے لکھ دی ہے یہ حساس ادارے کتاب ہے میرے ہاتھ میں بریگیڈیئر ریٹائر سید احمد ارشاد ترمزی سابق chief of staff directorate general I S I I S I جو حکومتیں بناتی ہے اور حکومتیں توڑتی ہے اور حکومتیں جوڑتی ہے توجہ ہے ہوں اسی بچے تو نہیں یار ایسا بھی چٹیوں کالی کی تھی بیٹھے تری سال ہو گئے نے میری مونج کٹ دیا تھوڑا عرصہ نہیں بول رہے ہو ذرا اچھی بولو سبحان اللہ لو میرے محترم آئی ایس آئی کی کتاب حساس ادارے انگلش میں پتہ نہیں کیا نام لکھا ہے بیس صفحے پر لکھتے ہیں سابق صدر جنرل عجوب خان کی مشہور کتاب اگر کسی نے انگلش آدھی یار پڑھے کی لکھے کتاب فرینڈز نام ماسٹر صدر ایوب خان ہمارے آپ کو معلوم ہے وہ جرنل تھے تو آپ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کھلی حقیقت ہے کھلی حقیقت ہے یعنی یہ نہیں کہ صرف کوئی دانشور لوگوں نو پتا ہے تو دوجا نہیں نہیں سارے پتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا ہے صدر ایوب خان فرماتے ہیں کہ امریکہ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں جدو سارے ہی ادھر غلام ہو گئے تو یہ مطلب یہ نکلیا کوئی مقدمہ سا یقین ہی نہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں الجھا یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا جس کو کہتا ہے مدئی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری سجڑو ہوں فیصلے کتوں ہو پچھلے سارے گئے اگلے مونج کیوں کہ کسی مقدمے میں یقین نہیں ثابت ہو سکتا اگر کوئی کر دکھائے میں ناک کٹا ہوں اتنے بندے بیٹھے ہو او کسی دے کسی رشتہ دار دے خلاف کوئی قتل دا فیصلہ ہویا ہے سدا پھانسی دا پھانسی دا فیصلہ ہویا ہے اگر ہویا ہے تو میں بڑا سوکھا طریقہ سویرے ہی براہ راست سدھی ایک اپیل لکھو chief of chief justice Pakistan کو کہ حضور ہم جرا کرتے ہیں آپ کے جتنے گواہ ہیں وہ سارے مشکوک ہیں گواہ تو بعد میں پہلے جس نے اندراج کیا ہے کیس کا وہ سارے مشکوک ہیں جب وہ مشکوک ہیں تو اوپر سارے شک ہیں جب شک ہے تو یہ فیصلے تو بک بک ہیں کہ ان کی کریے ان کدھر جائیے چھڑکنے میں جائیے یار محمد عربی ملاد والے نو کنڈ کرن دا اے ہوئی نتیجہ ہوتا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سنم سجڑو میں ہوں گا لمبی نہیں کرنا چاہتا اسلام دس دیتا ہے اے ساڈا آئین ہے اسلامی جمہوریہ انیس سو تہتر اس کی آرٹیکل بیس ہے کتنا اب بولو آرٹیکل بیس بیس کی جز اول ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق ہوگا لہذا پاکستان میں عیسائی کو اپنے عیسائی مذہب پھیلانے کا حق ہے یہودی کو یہودی ہندو کو ہندو سکھ کو سکھ مرزائی کو مرزائی مذہب پھیلانے کا یہ ہر کسی کو برابر کا حق ہے عمل بھی کرے پھیلائے بھی صحیح اسی وجہ سے ہر کسی کے چینل بھی ہیں اور ہر سال پاکستان کے اندر بارہ ہزار مسلمان مرزائی بنتے ہیں مول ختم نبوت کے ٹھیکے دار ملاؤں کے آداد و شمار کے مطابق قرض کر رہا ہوں بارہ ہزار مرزائی مسلمان مرزائی بنتے ہیں بلکہ یہ بھی تو قانون ہے نا کہ کوئی ہندو بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا پہلے پوچھنا پڑنا پڑھیے کہ نہ پڑھیے خیر یہ آئین ہے اور ایک بات یہاں پر مجھے اگلے دن میں نے موضوع لگایا ملتان میں اس کا نام تھا اپنے نظریات کی وضاحت اور برسر عام اعلان یہ موضوع کیونکہ بعض ایجنسیوں کے لوگ ہمارے دوستوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں تم مسٹر جنا کے متعلق کیا کہتے ہو پاکستان کے متعلق کیا کہتے ہو سکولوں کے متعلق کیا کہتے ہو فلان جی۔ تو میں نے کہا یار سیدھی سادی بات ہے میں تمہارا سفر کم کرنا چاہتا ہوں خود ہی میں بتا دیتا ہوں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہاں پر میں نے موضوع میں صاف کہہ دیا سیانے کہتے نے پیار کیا تو ڈرنا گیا وہ گل سنو سنگیا میں نے میں نے وہاں جو کہا اس کا یہاں پر ارادہ کر دیتا ہوں میں نے صاف لفظوں میں کہا میں مسٹر جنا اور پاکستان کو اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح وہ خود سمجھتے تھے اگر کوئی ہمارا موقف لکھنا چاہتا ہے تو لکھ لے اس پر جو فرد جرم لگتی ہے وہ لگا دے ہمیں قبول ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں مسٹر جنا صاحب میں ان کو میں ان کو نہ خدا سمجھتا ہوں نہ رسول سمجھتا ہوں نہ نبی سمجھتا ہوں نہ ولی سمجھتا ہوں نہ سیاسی روحانی پیشوا سمجھتا ہوں وہ ایک سیاسی شخص تھے اپنا ایک مقصد تھا وہ پورا کر کے چلے گئے میں اقبال کو اپنا روحانی پیشوا بھی مانتا ہوں اور اپنا سیاسی پیشوا بھی مانتا ہوں اور میں مسٹر جنا اور پاکستان کو اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح وہ خود سمجھتے تھے اگر وہ غلط سمجھتے تھے تو ان کو غلط کہا جائے اگر وہ صحیح سمجھتے تھے تو پھر ہمیں بھی صحیح کہا جائے جلدی کر یہ جی مسٹر جناح کا اپنا خطاب ہے گیارہ اگست قائد اعظم محمد علی جناح کی گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے یہ وہ تقریر ہے جسے انیس سو ستہتر تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہندو کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان کے شہری ہوں گے المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے کہیں نظر نہیں آتی مگر جب پاکستان بنا تو ایسا نہ تھا اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم کردار تھا اس کا اظہار پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان سے ہوتا ہے غیر مسلموں کے قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیموئل مارٹن کو ذمہ داری سونپی پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو قادیانی تھے ناتھ مارٹن قانون و امور و کشمیر کے وزیر تھے جو ہندو تھے فرینک ڈسوزا وزیر ریلوے تھے چندو لال متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے انیس سو چھیالیس میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے شاید نہیں ہاں مگر قائد اعظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا میرے دوستو یہ بابا قوم کی اپنی تقریر ہے جو گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کو کراچی میں انہوں نے کی تھی اس میں وہ صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ میں سیکولر ہوں اور ملک بھی سیکولر ہوگا یہاں دین مذہب کی حکمیت نہیں ہوگی تو میرے دوستو میں اسی طرح ہی سمجھتا ہوں اور اسی طرح ہی یہ تمام حکومتیں جو چل رہی ہیں مثلا مثلا یہ تازہ ترین جو خبر پہنچی ہے کہ شراب کو ایک بوتل شراب کی جو ہے اس کی تو مکمل اجازت ہو گئی ہے اور چرس جو ہے اس کی عام اجازت ہو گئی ہے جتنے پی سکتے اس کی مقدار کوئی معین نہیں ہے اگر یہ خبر صحیح ہے مجھے کوئی وسوخ نہیں ہے اس پر ہے اگر ہے صحیح ایسا یا اس طرح کے مثلا ہمارے یہ جتنے حکومت والے ہوتے ہیں وہ دیکھو سٹیج پر کیا کیا کرتے ہیں عورتوں کو کیسے کھڑا کرتے ہیں یا جتنے مناظر آپ دیکھتے ہیں ان کو اسلام کے ساتھ تو نہیں جوڑا جا سکتا میں ایمان سے کہتا ہوں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایسے غیر اخلاقی اور انتہائی غیر شرعی اور بغیرتی بے حیائی کے کسی منظر کو حضور جائز رکھتے ہیں تمہارا رسول غیرت والا تھا یا نہیں تھا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار اتنا ظلم نہ کرو ہمارے اسلام کو بدنام نہ کرو جم تم کرتے ہو کرو لیکن اس کو اسلام نہ کرو میں ان ملاؤں سے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں انتہائی مخالفت رکھتا ہوں کہ جو لوگ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں دین آیا دین آیا محمد کا دین آیا وہ محمد کا دین پروین کے ساتھ کیسے آ گیا وہ تیرا کھانا خراب لائے دین آئے بی پروین یار کچھ تو ہزار ہونی چاہیے مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی <laughs> بہت اچھے سور دے لکھ کے ذیبہ کی جی صرف والی بہرحال دوستو ایک ہی صرف بنیادی فرق سمجھانا چاہتا تھا جمہوریت میں برابر کا حق ہوتا ہے جس طرح مسٹر کہہ رہے تھے لیکن اسلام کے اندر رہنے کا حق ہے پھیلنے کا حق نہیں رہنے کا حق ہے پھیلنے کا حق نہیں رہنے کا حق ہے پھیلنے کا حق نہیں لہذا برابر نہیں ہو سکتے یہ میلاد والے کا پیغام تھا جو ناچیز نے آپ کے نام پیش کر دیا اللہ تعالی قبول منظور فرماوے آخر و داوان الحمد بس شاہ صاحب سے بلا دعا فرما دیں